منافقوں کی اس لڑائی کے بعد دور سے بیٹھ کے کمپیوٹر پہ جنگ کھیلی گئی مجاہدین آپس میں لڑے مجاہدین ایک دوسرے کو قتل کرے ختم کرے افغانی بیٹی کے لیے کبھی راحت کا سانس نہ آئے مگر میں قربان جاؤں اس مسجد پر مگر میں قربان جاؤں اس مدرسے پہ اس نے ملا عمر مجاہد جیسا شخص کھڑا کر دیا جس کے چہرے سے نور ٹپکتا ہے جس کی اداؤں میں ایمان بھرا ہوا ہے جس کی یلغار قوت بھری ہوئی ہے وہ ملا عمر مجاہد اللہ کا نام لے کر اسلام کا فرمان لے کر اپنے ہاتھوں میں قرآن لے کر ٹکرا گیا دشمن کے سامنے کھڑا ہو گیا ساری دنیا مقابلے پہ آ گئی افغانستان کے اس مولوی کو ختم کرو افغانستان کی اس تاریخ کو ختم کرو مگر اللہ نے کر کے دکھایا کندہار سے اٹھی کابل کابل تک پہنچی کابل سے اٹھی زابل تک پہنچی وہاں سے تالقان تک جا پہنچی ہے فرخار فتح ہو چکا ہے پنج شہر انشاءاللہ ان قریب فتح ہونے والا ہے پوری عمارت اسلامی افغانستان نے اسلام کو اونچا کر دیا ایمان کو اونچا کر دیا مسلمان کی شان کو اونچا کر دیا اسی افغانستان میں روس زلیل ہوا ہوا کہ نہیں ہوا مجھے ساتھ دینا روس دلیل ہوا یا نہیں ہوا روس دلیل ہو کے نکلا اسی افغانستان کے اندر ظالم لوگ تاجکستان والے زلیل ہوئے یا نہیں ہوئے ہوئے اور کندار کی سرزمین پہ جب اکتیس دسمبر کو ایک خوبصورت طیارہ اترا انڈیا دلیل ہوا یا نہیں ہوا